کیا لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر نے اسے خود کھڑ لیا ہے نہیں اے پیغمبر یہ تو وہ حق ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے اس لیے آیا ہے کہ تم اس کے ذریعے ان لوگوں کو خبردار کرو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تاکہ وہ صحیح راستے پر آ جائیں